انسانوں کو بڑی اچھی شکل و صورت پر پیدا فرمایا انہیں عقل سے نوازا بولنے کی طاقت دی چلنے پھرنے کی طاقت سے نوازا اور بڑی عزت اور تقریم عطا فرمائی اور بہت ساری مخلوقات پر انسانوں کو اللہ رب العامین نے فوقیت اور فضل عطا فرمائی انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے اسی لیے انسانی جان کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے اور وہ تمام چیزیں جو انسانی جان کی ضیاع اور بربادی اور ہلاکت کا سبب بنے ان تمام چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے انسانی جان کی حفاظت اور سیانت کے لیے اللہ حرب العالمین نے انبیاء کرام کے بھیجنے کے جہاں بہت سارے مقاصد سے انہیں میں سے ایک اہم مقصد انسان کی جان کی قدر و قیمت اور انسانی جان کی حفاظت اور سیانت بھی تھی اللہ رب العالمین نے ہمیں خودکشی سے اپنے آپ کو قطر کرنے سے ہلاکت و بربادی کی جگہوں پر جانے سے منع فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے ولاۃ عیدی کو اللہ کا و حسن و ان اللہ حب المحسنین اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں پر نہ پھینکو ہلاکت کی جگہوں پر اپنے آپ کو نہ لے جاؤ احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ایک دوسری آتے کریمہ اللہ نے فرمایا ولا تخت ان اللہ کا نبرحیم ولا تخت العنف سکم ان اللہ کا نبی کم رحیمہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بڑا مہربان اور رحم دل ہے اور اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں جو انسانی جان اور اس کی صحت اور اس کی عزت کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے منشیات کا استعمال کرنا نشہ آور چیزیں نشہ آور چیزیں یہ انسانی جان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں اور انسان جسے اللہ نے عزت بخشی تقریم بخشی وہ انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے بد کردار بن جاتا ہے اور انسان اپنی عقل کو نہ استعمال کرتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لیے منشیات کا استعمال کرنا نشاور چیزوں کا استعمال کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اور یہ اپنے آپ کو خودکشی کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمائے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کریمہ کی تھی جس آیت کی خطبے میں کے بعد سورہ معاہدہ کی آئے تھے وہ اللہ فرماتا یا اللہ دین اے ایمان اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے ان نم الصاب وزلام خمر اور جوا اور غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوے جاتے ہیں ان کی جگہیں ولازلام اور قسمت کے تیر رجسم من عمل شیطان یہ سب پلید ہیں نجس ہیں ناپاک ہیں اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں فشت نبو ان تمام چیزوں سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی مل پائے ان تمام چیزوں سے بچنے کی تاکید کی اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک چیز ہے خمر خمر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو تباہ کر دے انسان کی عقل کو برباد کر دے انسان کی عقل کو ڈھانپ لے جسے انسان کو نشہ آ جائے اور انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کو اور اپنے اور برا اور غیروں کی تمیز کو انسان کھو دے اسے خمر کہا جاتا ہے جو بھی انسان کی عقل کو برباد کر دے اس کو خبر کہتے ہیں خمر کا مطلب صرف شراب نہیں ہوتا اللہ کے سر کے زمانے میں زمانے جاہریت کے اندر اتنی ترقی نہیں تھی اس وقت نشہ کے لیے لوگ شراب استعمال کرتے تھے اس لیے خمر کا ترجمہ عام طور پر شراب کر دیا جاتا ہے لیکن خمر کا معنی صرف شراب نہیں ہے خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے سے انسان کی عقل ختم ہو جائے انسان کی عقل زائل ہو جائے انسان کی عقل تباہ و برباد ہو جائے اسی کو خمر کہا جاتا ہے چاہے وہ سونگنے کے ذریعے سے ہو چاہے وہ انجیکشن لگا کر کے ہو چاہے وہ پینے کے ذریعے سے ہو چاہے وہ انسان اپنے منہ میں اپنی زبان میں کوئی چیز رکھ لے اس کے ذریعے سے ہو یا کوئی چیز کھا لے ٹیبلٹ وغیرہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کر دے ان تمام چیزوں کو خمر کہا جاتا ہے اور خمر یہ شریعت کے اندر حرام ہے نشاور چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا ہے کیوں اس لیے کہ نشاور چیزوں سے انسان کی جان کی بربادی ہے اور بہت زیادہ اموات دنیا کے اندر نشاور چیزوں کے استعمال سے ہوتی ہے دو ہزار سترہ کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں عالمی رپورٹ کی تقریباً چھ لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ نشاور چیزوں کے استعمال کرنے سے موت کے گھاٹ اترے کتنے لوگوں کے اندر ایڈز کی بیماری آئی کتنے لوگوں کے اندر ارقان کی بیماری پیدا ہوئی اور یہ تو وہ چیز لوگ ہیں جو ریکارڈ کیے گئے اور جن کا ریکارڈ نہیں کیا گیا ان کا اعداد و شمار کوئی نہیں بتا سکتا کتنے لوگ مر گئے منشیات کے استعمال کرنے سے تو منشیات یہ انسان کی جان کو تباہ کر دینے والی چیز جس جان کو جس نفس کو جس انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور اس کے اندر روح پھونکی اور اسے عزت بھی تکریم دی اور اس کی حفاظت کا حکم دیا انسان منشیات کو استعمال کرتا ہے اور اس طریقے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو یہ منشیات اور نشاور چیزوں کا استعمال کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ ہلاکت و بربادی ہے ولاۃ القبیا کو ملتا ہلکا اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں کے اندر لے کر کے نہ جاؤ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں پر لے کر کے نہ جاؤ اس جان کی قدر و قیمت کو جسے اللہ رب العامن نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلط السلام کو ان کے پتلے کو اللہ رب العلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کے اندر روح مو کی اور اس طریقے سے اللہ رب الامین کو عزت و تقریم بخشی لہذا عزت و تقریم ہر انسان کے لیے ہے لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جان کی حفاظت کرے اور ہلاکت کی جگہوں کو اسے لے کر کے نہ جائے اللہ تقوض ان اللہ کا نبی رحیمہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو خودکشی نہ کرو وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے آپ کی جان تباہ و برباد ہو جائے ان تمام چیزوں کی ان تمام جگہوں سے دوری اختیار کرو اللہ رب العامن تمہارے ساتھ مہربان اور رحم دل ہے اسی کی مہربانی کا اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ شریعت کے اندر منشیات کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا اللہ رب فرماتا ہے وہ علیہم ہمارے نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے اللہ رب العالمین اپنے نبی کے مقاصد کو اپنے نبی کے اوساف کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ اللہ کے نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں وہ حرم علیہم الخبائش اور جو خبیص چیزیں ہیں بدبودار چیزیں ہیں نقصان دہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کرتے ہیں لوگوں کے اوپر حرام کرتے ہیں لہذا یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے ہمارے لیے حرام ہے ناجائز ہے اور اس کا استعمال کرنا یہ شریعت کے اندر بہت سنگین جرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کلو مسکر خبر ہر مسکر ہر مسکر ہر نشاور ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کر دے وہ ہم رہے وہ وہ کل مسکرین حرام اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے یہ ناجائز اس کا استعمال کرنا ماسکرا کثیر فقر الحرام جس چیز کے کم استعمال کرنے سے انسان کو نشہ آ جائے اس کا اس کا زیادہ استعمال کر استعمال کرنا بھی انسان کے لیے آرام ہے جس کے زیادہ استعمال کرنے سے انسان کے اندر نشہ پیدا ہو جائے اس کا کم استعمال کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے یہ نہیں کہ نشہ آور کب حرام ہوگا جب آپ کو نشہ پیدا ہوگا تبھی حرام ہوگا جب تک نشہ نہ پیدا ہو جب تک شراب پی سکتے جب تک نشہ پیدا نہ ہو آپ کوئی چیز لے سکتے آج نشاور چیزیں بہت ساری ہیں ہے ہیروئن ہے اور اسے حشیش ہے چرس ہے گانجا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج لوگ استعمال کرتے ہیں انجیکشن لوتے لیتے ہیں باقاعدہ لوگ سونگتے ہیں اس کو اور اس طریقے سے اسے ٹیبلٹ کے ذریعے سے کھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نئی نئی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں آج نشہ کرنے کے لیے اور اپنے جسم کو کے اندر نشہ پیدا کرنے کے لیے تو تمام چیزیں جو بھی انسان کے اندر نشہ پیدا کرے اس کا جو بھی نام ہو وہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کریں گے تبھی آپ کے لیے حرام ہوگا ماں اسکرا کثیر ہو جس کے زیادہ پینے سے جس کے زیادہ استعمال کرنے سے انسان کے اندر نشہ آ جائے و حرام اس کا کم استعمال کرنا بھی انسان کے لیے حرام یہ نہیں کہ شراب اس وقت تک پی سکتے جب تک نشہ پیدا نہ ہو اور جب تک اور جب نشہ پیدا پی ہو تب حرام ہوگا نہیں شراب کے قطرہ بھی شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے جو چیز حرام ہے وہ پوری کی پوری حرام ہوتی ہے اس کا ایک قطرہ بھی اور اس کے معمولی چیز بھی انسان کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ امر تو سے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو وہی دا نہیں تو کم انشے فشت اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو تمام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرو یہ نہیں کہ تھوڑا استعمال کرنا جائز ہوگا جھوٹ حرام ہے رشوت حرام ہے سود حرام ہے چاہے سو روپیہ سود ہو چاہے ایک ہزار سود ہو وہ حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے سب کے ساتھ حرام ہے جھوٹ بولنا رشوت لینا حرام تو جو چیز حرام ہے وہ سب کے ساتھ حرام ہوتی ہے اس کا معمولی حصہ کبھی بھی انسان کے لیے جائز نہیں قرار دیا جاتا ہے اسی طریقے سے نشاور چیزوں کا بھی ہے کہ تمام نشاور چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اگرچہ زیادہ پینے سے کسی کو نشہ آتا ہو لیکن اس کا کم پینا اور اس کا کم استعمال کرنا بھی شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو مساشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن بھیجا میں نے جا کر کے وہاں دیکھا کہ لوگ شہد کی شراب بناتے ہیں اور لوگ کھجور کی شراب بناتے ہیں میں نے اللہ کے سور سوال کیا کہ یہاں پر یہ چیزیں بنتی ہیں تو ہمارے نبی نے کہا ماں کل مسکرین حرام ہر نشہ چیز شریعت کے اندر حرام ہر نشاور چاہے چاہے وہ کھجور سے پیدا کی جائے چاہے وہ انگور سے پیدا کیا جائے چاہے وہ شہد سے بنایا جائے دنیا کی کسی بھی چیز سے بنایا جائے اگرچہ اس کی اصل کھانا آپ کے لیے حلال ہو اگرچہ اس کی اصل آپ کے لیے کھجور کھانا حلال آپ کے لیے شہد حلال اس کے اندر اللہ رب اللہ نے شفا رکھی ہے اگرچہ اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے لیکن اس سے ایسی چیز بنا دی جائے جس سے انسان پینے سے نشے کے اندر مبتلا ہو جائے تو شریعت کے اندر وہ چیز حرام ہوتی ہے کلو مسکر نے ہرا ہر نشاب چیز شریعت کے اندر حرام یہ ام الخبائش ہے میرے بھائی تمام برائیوں کی بنیاد ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف ہو گیا اس مسئلے کے اندر آپس میں بات کرنے لگے کہ سب سے بری چیز کون سی ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ایک صحابی نے فرمایا کہ سب سے بری چیز نشاور چیزوں کے استعمال کرنا ہے لوگ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہے ام الخبائش بدبودار چیزوں کی جڑ اور بنیاد کون سی چیز ہے انہوں نے کہا کہ شراب پینا ہے کہا کیسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تھی پہلے زمانے کی کہ ایک آبی اور ایک کوئی نیک انسان تھا اور وہ کسی کے پاس پیش کیا گیا اسے تین چیزوں کا اختیار کیا دیا گیا ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر لو ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے یا تو عورت کے ساتھ زنا کرو یا تو اس بچے کو قتل کر دو یا تو شراب پی لو اس نے کہا شراب پینا آسان لگتا ہے قتل کرنا بڑا جرم ہے زنا کرنا بڑا جرم ہے یہ اور یہ شراب پینا مجھے آسان لگتا ہے میں کسی کو قتل نہیں کروں گا بچ جاؤں گا کسی کے ساتھ زنا نہیں کروں گا بچ جاؤں گا اپنی پاک دامنی محفوظ رہے گی ہاتھ بھی محفوظ رہے گا اس نے کیا کیا شراب پی لیا نشاور چیز پی لی نشاور چیز خمر کا لفظ استعمال کیا گیا اور میں نے بتایا شروع ہی میں کہ خمر صرف شراب کو نہیں کہا جاتا خمر ہر نشاور چیز کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں شراب ہی نشاور چیز کے طور پر استعمال ہوتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر آج کا جیسا دور نہیں تھا کہ نئی نئی چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں نشاور نشہ کے لیے اس زمانے میں آج سے چودہ سو سال پہلے اور اس سے پہلے کے دی سبن اسرائیل کے دی ہمارے بھی ان کا واقعہ بیان فرمایا اور کہا اس نے کہا شراب پی لیتا ہوں شراب اس نے پیا شراب پینے کے بعد اس کی عقل تباہ ہو گئی عقل ختم ہو گئی عقل ختم ہونے کے بعد اس نے اس عورت سے زنا بھی کیا خوبصورت عورت لڑکی تھی جنا بھی کیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا یعنی ایک گنا کرنے کی وجہ سے تین تین گناہوں کو انتقال کیا حدیث صحیح روایت میرے بھائی کو اسی لیے الخبائش کہا گیا اس کو تمام خبیز چیزوں کی تمام غلط چیزوں کی بنیاد ہے یہ جڑ ہے یہ اس لیے اس کو ملخبائش کہا گیا ہے ارے حدیث میں فرماتی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے ہمارے بھی فرماتے الخمری کا بھی وسلم شراب کا یا نشہ کا عادی کیسے ہوتا ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح روایت جیسے بتوں کی بات کرنے والا ہوتا ہے اسی طریقے شراب کا اور نشے کا بھی عادی ہوتا ہے کیوں اس لیے جو بتوں کی بات کرتا اللہ نے اسے جو عقل دی ہے اس عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے وہ اگر وہ عقل استعمال کرے سوچے اور غور کرے اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام نشانیوں پر غور کرے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کشور کی بات نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کرے گا جس طریقے سے ایک بت پرست جس طریقے سے غیر مسلم بتوں کا پجاری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا استعمال نہیں کرتا ٹھیک اسی طریقے سے انسان شراب پیتا ہے نشاور چیز استعمال کرتا اللہ اس کی عقل تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کی عقل استعمال کے لائق نہیں رہ جاتی ہے اسی لیے عابد وسن قرار دیا گیا جو انسان نشاور چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو میرے بھائیوں بہت سب جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کتنی ساری روایتیں ہیں جن روایتوں اور حدیثوں کے اندر نشاور چیزوں کے استعمال کرنے کو حرام قرار دیا گیا پانچ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ان پانچ بنیادی ضرورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا کتابیں اتاری ایک تو دین ہے اور ایک انسان کی جان ہے اور ایک انسان کی عقل ہے اور نمبر تین انسان کی نسل اور اس کی عزت و آبرو ہے اور پانچویں چیز میرے بھائیوں انسان کا مال ہے یہ پانچوں چیزیں اگر انسان نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے پانچوں چیزوں کا ضیاع ہے پانچوں چیزوں کی ہلاکت و بربادی اس کے اندر پنہا اور مزمر ہوتی ہے ایک انسان جو شراب پیتا ہے آپ اس کو شراب کی ایک بوتل کے لیے کلمہ کفر کہلوا سکتے ہیں اتنا عادی ہو جاتا ہے اس قدر نشہ اس کے اوپر تاری رہتا ہے اور اس قدر لت پڑ جاتی ہے میرے بھائیوں کہ آپ اسے کلمہ کفر کہلوا لیجئے آپ اسے شرکی باتیں کہلوا لیجئے نبی کا انکار کروا دیجئے اللہ کا انکار کروا دیجئے اسے بوتل کی شراب کی ایک بوتل دے دیجئے اس سے جو کروانا آپ کروا لیجئے اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے نماز سے روکنے والی ہیں دین سے روکنے والی ہیں شراب کا دبی بد اخلاق ہوتا ہے بد کردار ہوتا ہے بد زبان ہوتا ہے گالیاں اس کی زبان پر ہوتی ہیں اور ایسا شراب کے پینے والے کی زندگی اجیر بن کر کہہ جاتی ہے کبھی اس کی زندگی میں چون و سکون نمت نظر نہیں آئے گا شکاوت اور بدبختی کی زندگی گزرتی ہے مایوسی کی زندگی گزرتی ہے اس کی آپ اس کے چہرے سے پتا لگا لیں گے کہ انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا اس کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بد اخلاق ہو جاتا ہے زبان سے گالیاں بکتا ہے بد کردار ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جان جان بھی جاتی ہے ایک شراب پینے والا انسان واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسے تمیز نہیں رہ جاتی ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے قتل بھی کر دیتے ہیں لوگ اس طریقے سے اور انسان کی جان لے لیتے ہیں اور اس طریقے سے جہاں تک عزت اور نسل کی بات ہے تو عزت اور نسل بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اختلاط ہوتا ہے جو نشہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اور پرائے بہن اور بیٹی بیوی اور بہن اور ماں کے اندر تمیز کھو دیتے ہیں وہ لوگ اور کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان نے شراب پی لیا اور شراب پینے کے بعد نشاور چیزیں استعمال کی اور اس طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ باللہ اپنا منہ اتنے اکالا کیا یا محرمات جو حرام کر دی گئی ہیں اس کے اوپر اس کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا یہ کیوں عقل انسان کی نہ رہنے کی وجہ سے اور اس طریقے انسان کی عقل اور برباد ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوتی ہے اور جہاں تک مال کی بات ہے تو مال کی سراسر بربادی ہے فضول خرچی تو ہی ہے مال کی مکمل بربادی اس کے اندر اس میں کوئی فائدہ نہیں انسان کے لیے انسان مال خرچ کرتا ہے صحت کے لیے تندرستی کے لیے اور یہاں لوگ اپنی صحت و تندرستی کو برباد کرنے کے لیے نشاور چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان تفریح تباہ کے لیے کبھی کوئی نشہ کی چیز استعمال کر لیا برے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے نشا کی چیز اس نے استعمال کرنا شروع کیا ایک ایسا وقت آتا ہے میرے بھائیوں کہ اس بری لت کے اندر اس قدر ملوث ہو جاتا ہے اس کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے برے دوستوں سے اجتناب کیجیے ان دوستوں کے ساتھ رہیے جو نیک اور صالح ہیں دیندار ہیں نمازوں کے پابند ہیں موحد ہیں اور اس طریقے سے نیک لوگ ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے وہ آپ کو اچھائی کی تعلیم دیں گے آپ کو برائیوں سے روکیں گے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بروں کی صحبت انسان پر برا اثر ڈالتی ہے اچھوں کی صحبت انسان کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے اس لیے ہمیشہ شریعت کے اندر میرے بھائیوں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہے اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو سب کو ان بری غلطوں سے بچائیں آج میرے بھائیوں جو مسلم ممالک ہیں اور جو مسلم معاشرہ ہے باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے غیر مسلمانوں کی طرف سے وہاں ڈرگس اور منشیات کی چیزوں کی سپلائی کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے بچے برباد ہو جائیں جوان برباد ہو جائیں جو کالجوں میں جاتے ہیں جو پڑھتے لکھتے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جائے وہ ترقی نہ کر سکیں اور دنیا کے ساتھ نہ چل سکیں یہ باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے صرف پیسہ بھیج دانے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی کہ اپنے ملکوں کے اندر ہم نے پیسہ بھیج دیا اپنے بچوں کے اور بیوی کے خرچ کے لیے ان کی تربیت کرنا ان کی نگہداشت کرنا ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا ہمارے اوپر پہلا حق ہے میرے بھائیوں ہمارا حق بچوں پر بعد میں بنتا ہے پہلے ہم بچوں کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کریں ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ بڑے ہونے کے بعد ہمارا حق وہ ادا کر سکے اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا پہلے ماں باپ سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی بچے دیے تھے تم نے تم کو ہم نے امانت دی تھی تم نے امانت میں کہاں کہاں تک تک ذمہ داری ادا کی کی تم نے خیانت پہلے باپ سے سوال ہوگا پہلے ماں سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں بچوں سے بعد میں سوال ہوگا کیونکہ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ذمہ داریاں آتی ہیں بچہ بالغ ہوتا بڑا ہوتا تب ماں باپ کے حقوق عائد ہوتے ہیں لیکن بچوں کے حقوق ماں باپ پر بچوں کی شادی سے پہلے ہی عائد ہو جاتے ہیں اس لیے نیک نیک عورت کا کا انتخاب انتخاب اور اس طریقے بچے کی کی ولادت ہو تو شریعت کے مطابق تمام چیزیں کرنا یہ اسی چیز کڑیاں ہیں جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے اس لیے بچوں کی تربیت یا بچوں کا حق ہمارے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے ہماری ذمہ داری ہے پوچھے اپنے بچوں کے بارے میں جو ہمارے ملکوں کے اندر رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ برے نوجوانوں کے ساتھ گھومتے ہوں کہیں منشیات کے عادی تو نہیں ہو گئے ہیں کہیں سگریٹ پیزا چرس گانجا اور جو حرام چیزیں ہیں ان کی عادت ان کے اندر تو نہیں پڑ گئی ہے عورت تو بیچاری اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے وہ اور باہر کہاں جا سکتی ہے اس لیے باپ کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ باقاعدہ اس کا خیال رکھے دیکھیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا یہی اولاد جن کے لیے ہم کماتے ہیں میرے بھائی ہمارے لیے جہنم میں جانے کے ذریعہ اور سب بن جائیں گے اگر ہم نے ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی ان کا حق ادا نہیں کیا یا الذین امنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے لوگوں اپنے آپ کو اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو رکھیں اس لیے یہ ضروری ہے میرے بھائیوں صرف پیسہ بھیج دینے ذمہ داری ادا نہیں ہو جائے گی کہ ہم نے پیسہ بھیج دیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی نہیں یہ تربیت کرنا نگہداشت رکھنا خیال رکھنا پوچھ تاچھ کرنا ہمیشہ یہ ضروری ہے ہمارے اوپر تاکہ ہمارے بچے یہ جو آج ایک طرح کی کی آندھی اور ایک طرح کا طوفان آیا ہوا ہے ہمارے ملکوں کے اندر اور اس طریقے سے لوگ نوجوان نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں سب سے زیادہ مسلم معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی یہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ غیر مسلموں کی طرف سے تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور ایک مرتبہ جو عادی ہو جاتا ہے اسی کا لط اس کی لت اس کے اندر سوار ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے آپ اسے کھانا مت دیجئے اسے کچھ مت دیجئے لیکن اسے ضرور نشہ اور چیز دیجئے اس کی صحت برباد تمام چیزیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے سرکی حدیث اللہ کن لکم رائن وکلکم مسعول نانیت ہی تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی نگہبان ہے ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا آدمی جو گھر جو شوہر ہے باپ ہے باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت سے سوال کیا جائے گا جو گھر کا نوکر اسے سوال کیا جائے گا گھر کے مالک کے مال کے بارے میں اس لیے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کی دن ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینے دینے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کے سرکتی حدیث ہے وہ انسان خائن ہے خیانت کرنے والا ہے جسے اللہ براہم رعایتہ فرمائے اور رعایتہ فرمانے کے بعد اس کے ان کا حق نہ خیال رکھے ان کے حق نہ ادا کرے ایسا انسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں خائن ہوتا ہے خیانت کرنے والا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے بیویاں دی ہیں اللہ نے ہمیں اور سب کچھ دیا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی رعایت کا خیال رکھیں ایک باپ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے ایک عورت گھر کی رانی ہوتی ہے ایک چھوٹی سلطنت اللہ ہر برامین عطا فرماتا ہے لہذا اس سلطنت کا خیال رکھنا جیسے ملک کا سربراہ ہوتا ہے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے رائے کا خیال رکھنا اسی طریقے سے جو گھر کا سربراہ ہے گھر کی جو ذمہ دار ہے چاہے عورت و مرد ہو اس کی ذمہ ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل ویال کا اور اپنی رعایت کا خیال رکھے اور نہ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا اولاد کے بارے میں اور مال کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے اندر سوال کیا جائے گا تو میرے بھائی اور منشیات اور نشاور چیزیں یہ حرام شریعت کے اندر دنیا سال میں ایک مرتبہ عالمی منشیات بناتی ہے یوم منشیات یعنی پوری دنیا سے اس, اس کا خاتمہ کرنا اور آج پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہر ملک کو دیکھیے کہ ایک لمبا ایک لمبا مد یا ایک لمبا ایک بڑی رقم منشیات کے کی روک تھام کے لیے باقاعدہ ہر ملک مختص کرتا ہے تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان ان تمام برائیوں سے بچے رہے ایک ملک کا عالمی پورے ملک کا عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے اس کی خطرناک میرے بھائیوں آپ کے کورونا وائرس سے بھی کہیں زیادہ ہے کروڑ ہاں کروڑ تقریباً پوری دنیا کے اندر پچاس کروڑ یا اس سے زیادہ لوگ منشیات کے عادی بنے ہوئے ہیں اور ہر سال لاکھوں لاکھ لوگوں کی جانیں منشیات کے استعمال کرنے سے جاتی ہیں بیماریاں تو الگ ہیں اور اس طریقے سے اور جو نقصانات الگ ہیں لیکن انسان کی جانیں لاکھوں انسان ہمیشہ انہیں منشیات کے استعمال کرنے کو جو سمجھتے ہیں اس لیے ایک عالمی طور پر خطرہ بنا ہوا ہے پوری دنیا والوں کے لیے اس لیے ہر ملک کا ہر ملک باقاعدہ اس کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے الحمدللہ للہ سعودی عرب اس معاملے میں سب سے آگے سب سے آگے ہے سعودی عرب کی دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے ان کی جہاں بھی ایمبیسی ہے جہاں بھی ان کے سفارت خانے ہیں آپ باقاعدہ وہاں جلی حربوں کے اندر لکھا ہوا ملے گا سعودی عرب کے اندر منشیات کے اس ملک سدائے موت ہے اس ملک کرے گا جو منشیات کو لے کر کے سعودی عرب کے اندر لے کر کے جائے گا اس کی سزا یہاں موت رکھی گئی سب سے زیادہ جس ملک نے اس جرم کے خلاف اور اس ابو الخبائش کے خلاف اس بربادی اور ہلاکت کے خلاف سب سے زیادہ جس ملک نے قدم اٹھایا ہے اور سب سے زیادہ بیداری کا ثبوت یہ مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں باقاعدہ یہاں پر ایجنسیاں قائم ہیں ادارے قائم ہیں اور کروڑ ہاں کروڑ ریال باقاعدہ خرچ کیے جاتے ہیں ایسی ایسی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں کہ ہمارے عمار کے اندر بھی نہیں ہیں کیونکہ ٹارگیٹڈ ہے باقاعدہ غیر مسلم ملکوں کی طرف سے کن کی نوجوانوں کو برباد کیا جائے ہر مسلمان ملک ٹارگیٹڈ ہے وہاں پر خاص طور سے کہ ان کو برباد کیا جائے اس لیے اس طرح کی منشیات باقاعدہ یہاں اسمگلنگ کی جاتی ہیں اس لیے یہاں پر ایسی ایسی مشینیں ایسی ایسی ٹیکنالوجی آپ کو ملے گی میرے بھائیوں کہ انسان کے پیٹ کے اندر بھی اگر ہے یا اس طریقے جیسے بھی استعمال کرتا ہے الحمد یہاں کی مشینیں باقاعدہ اس کا پتہ لگا لیتی ہیں اور اس طریقے سے باقاعدہ کروڑ کروڑا ہاں کروڑ روپیہ اور ریال یہ لوگ اسے جرم کے انسداد کے لیے اور جرم کی روک تھام کے لیے ختم کرنے کے لیے باقاعدہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ معاشرہ پر امن رہے معاشرے کے اندر بیماری نہ رہے ورنہ جو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اس کی زندگی اجیر بن جاتی ہے سکون اطمینان سب ختم ہو جاتا ہے شکاوت اور بے چینی اور اس طریقے سے اس کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے ایک دم بدہواسی کا شکار پر کر کے رہ جاتا ہے اس لیے میرے بھائی جو اس کے اندر ملوث ہیں ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے ان کو توبہ کی توفیق دے توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے اور ایک بات اور بتا دوں کہ میرے بھائی ہمارے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں اس پورے مملکت سعودی عرب کے اندر آپ کے کیمپ میں یا کہیں پر بھی اس طریقے سے ہوتا ہو یہاں کے ذمہ داروں کا آپ اطلاع کریں یہ بھی آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے یہ بھی آپ کا ایک بڑا ایک بڑا کردار ہوگا اس بری لت کے خاتمے کے لیے کہ آپ ان کو اطلاع کریں ان کو ان کو بتائیں کہ فلاں فلاں معاشرے کے اندر یا فلاں فلاں علاقے کے اندر یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں تاکہ یہ لوگ ان برائیوں کا خاتمہ کر سکیں اور اس طریقے سے اس لت سے اس ملک کو پاک کر سکیں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے حدیث ہے ہر انسان مرکر کو ختم کرے اپنی طاقت بھر ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ چیز فلاں جگہ ہو رہی ہے وہ لوگ آئیں گے اور اس کو روک تھام کے لیے اپنی کوشش کریں گے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خطورت کو سمجھیں سمجھیں اس اس کی تباہ کاریوں کو کو کے نقصانات اپنی جان کی حفاظت کریں مال کی حفاظت کریں اپنی عزت و آبروں کی حفاظت کریں اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنے دین کی حفاظت کریں ان تمام چیزوں کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ انسان اس بری لت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بنائے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے جو لوگ اس برائی کے اندر اور اس اور اس بری چیز کے اندر ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اللہ شرک کو معاف کر دینے والا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا اللہ تباب الرحیم ہے معاف کر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ان سے میری گزارش کہ اللہ کے دربار میں آئیں اللہ کے سامنے روئیں بگڑائیں اللہ سب کچھ معاف کر دینے والا اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لہٰذا اللہ رب اللہ سب کو توبے کے توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بنائے دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے ہر بری چیز سے ہر گناہ سے اللہ رب العامین ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عدیم و نفان ویاکم بلایت ذکر حکیم انہ تعالیٰ جواد الکریم الکم ورحمۃ اللہ Alhamdulillah. ولا ولا عدوان إلا إلا وأشهد وأشهد الله إله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على على محمد محمد وعلى وعلى آل آل كما صليت إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله الله الله رحمكم إن يأمر بالعدل والإحسان وعطاء القربہ وین ہے عن الفاشاء والمنکر والبغ یا عیدکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ودعوه یسجب لکم ولا ذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما تسمعون